حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج کی بنا پر ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دے دی تھی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بارہ